جب جہاد فرض ہے تو ہوتا رہے گا میں کہتا ہوں کندہار بھی چھن جائے گا تب بھی جہاد انشاءاللہ ہم تو دل والے امتی ہیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کی کمان میں صحابہ لڑتے رہے بدر میں گئے عہد میں گئے کہاں کہاں گئے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے پردہ فرما گئے مگر جہاد بند نہیں ہوا اسی طرح ہوتا رہا صدیق کے اکبر نے کمان سنبھال لی دو سال کچر سے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے قتال کرتے کرتے بلاخر زہر کا اثر لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے حضور کے پہلو میں جا کے سو گئے حضرت عمر نے جھنڈا سنبھال سنبھال لیا جہاد چلتا رہا روم و فارس کی سرحدوں میں جا کے داخل ہو گیا حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے مسلح پہ خاک و خون میں تڑپا دیے گئے حضرت عمر تو جا کے حضرت صدیق کے اکبر کے پہلو میں سو گئے مگر حضرت عثمان بن نورین نے جہاد کا جھنڈا نہیں گرنے دیا جہاد تب بھی جاری رہا حضرت عثمان کی کمان شروع ہو گئی حضرت عثمان قرآن پڑھتے ہوئے واللہ الناس آیت کے اوپر اپنے خون کا اثر چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے اور جا کے مدفون ہو گئے جنت البقی کے اندر مگر کر جہاد کا جھنڈا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے سنبھال دیا حضرت علی ہر طرف سے لڑتے رہے مقابلے کرتے رہے مسجد فجر کی نماز میں مسجد میں جاتے ہوئے رستے میں شہید کر دیے گئے جہاد کا جھنڈا حضرت حسن حضرت حسین حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سنبھال لیا یہ حضرات بھی چلے گئے جہاد کا جھنڈا چلتا رہا موتا کے میدان کا منظر دیکھ لیجئے جب جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا وہ شہید ہو گئے جھنڈا حضرت جعفر تیار نے سنبھال لیا حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے عبداللہ بن روا نے سنبھال لیا عبداللہ بن روا شہید ہو گئے خالد بن ولید نے سنبھال لیا پھر حضرت جعفر تیار کی ادائیں دیکھیے ہاتھ میں جھنڈا ہے ہاتھ کٹ گیا دوسرے ہاتھ ہاتھ میں سنبھال لیا لیا یہ کٹ گیا سینے سے لگا جب ہو گیا جھنڈا کسی اور کے حوالے کر کے گر گئے ہیں اللہ کے بندو جب صحابہ نے قرآن پہ اس طرح سے عمل کیا نہیں گرنے دیا جھنڈا تو آج جہاد کا جھنڈا کیسے گرے گا آج ملا عمر کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ خدا اس کی حفاظت کرے وہ جھنڈا لے کے رہے گا اگر ملا عمر شہید ہو گئے یہ جھنڈا کوئی اور سنبھالے گا انشاءاللہ وہ بھی شہید ہو گئے کوئی اور سنبھالے گا اور کافرو کس کس کو مارو گے ہماری مائیں بانج نہیں ہوئی محمد عربی کی امت بانج نہیں ہوئی قرآن ابھی تک اپنا اثر کھو نہیں چکا تم ہمیں قتل کرو گے ہمارے خون کے ہر قطرے پر خدا ایک مجاہد کھڑا کرے گا جو جھنڈا تھام کے رہے گا انشاءاللہ اللہ